اس کے اوپر ایک فرشتہ محافظ ہے فلینظر الانسان انسانوں خلق مخلق چاہیے کہ انسان سوچے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے یہ پیدا کیا گیا ہے ایک پانی سے یخر جو ممبین سلب و ترائب جو پانی نکلتا ہے مرد کی پشت اور عورت کے سینے سے ان نہ اعلی رج ہی لقادر بلا شبہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے یوم تو بل جس دن کے سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے فما لہو من قوت ولا ناصر کسی شخص کے پاس نہ قوت مدافعت ہوگی آخرت میں ولا ناصر نہ کوئی مدد کر سکے گا وسما ذات ذاتر رج اور قسم آسمان کی <clears throat> ذات رج کہ جو بارش برسانے والا ہے والارض ذات صد اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے جس سے غلے نکلتے ہیں ان لقول فصل بلا شبہ قرآن مجید کی بات دو ٹوک بات ہے سچی بات ہے وما ہوا بالحضل یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور یہ کافر لوگ انہم نہم یقید یہ لوگ طرح طرح کے ہیلے بہانے اور قید و مکر کرتے رہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ عقید و قیدہ میں بھی ان کے ہیل مکر کے مطابق گرفت کر رہا ہوں فما ہل کافرین ام ہل ہم رویدہ اے نبی آپ کافروں کو مولت دیں <clears throat> اور تھوڑا سا ان کو اور مولت دے دیں کہ یہ رجوع اللہ کرتے ہیں یا جو ہے اور ہٹ درمی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حسم رب کل اعلیٰ الزی خلق فصوا الزی قدر فہدہ والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وزکر رسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ صدق اللہ رضی آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کے ساتھ جو رب بہت اعلیٰ ہے الزی خلق کا جس نے پیدا کیا تمام کائنات کو پھر درست پیدا کیا اور وہ اللہ جس نے تقدیر لکھی پھر انسان کی رہنمائی کی والذی اخرج المرا وہ اللہ جو نکالتا ہے چارے کو فج ال ان احوا پھر بنا دیتا ہے اس کو بالکل ختم خشک پیلا صن او کا فلا تنسا اے نبی ان قریب ہم آپ کو قرآن مجید کا مکمل علم عطا کر دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ نے چاہا کہ اس حکم کو منسوخ کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ختم کریں گے ان نحو یا علم الجہر وما یکفا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اعلانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی ون یسر و کل یسرا اور عن قریب آپ کے لیے آسانی آہستہ آہستہ مہیا کر دے گا فضکر نبی آپ نصیحت کرتے رہیں ان نفعات ذکر بلا شبہ نصیحت فائدہ دیتی ہے سید ذکر و عن قریب نصیحت وہ شخص قبول کرے گا جو خشیت الہی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تجنب و حلشقہ اور بدبخت نصیحت سے دور رہتا ہے وہ بدبخت الزی نار القبرا کہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا لا لاطفی ولا یاحیہ نہ اس میں کوئی مرے گا نہ کوئی زندہ ہوگا افلح من تزکا کامیاب آخرت میں وہ شخص ہوگا جس نے اپنے آپ کو سنوارا پاکیزہ کیا وضک رسم رب ہی فصل اور اپنے رب کے نام کے ساتھ ذکر کرتا رہا نماز کی پابندی کرتا رہا بلکہ اکثر تم لوگ تو یوں ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے ان نہذا لفظ صحف بلا شبہ اس طرح کی نصیحت کی باتیں پہلی کتابوں میں بھی تھی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا علیہ السلام کی کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حل حلطاق حدیث الغاشیہ وجوئین یوم عظن خاشیات عاملت ناصبہ تسلا نارن تسقا من عین آنیہ لیس سلّم تعام اللہ من ذری لا یسمن ولا یغنی من جو وجوہ یوم عظن ناغمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ان ایابہم بہم ان علینا حسابہم صدق اللہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ کیا آپ کے پاس بات پہنچی ہے اس چیز کی جو چھپا دے گی ہر چیز کو مراد قیامت ہے وجوہ یوم عظن ناغمہ بہت سے چہرے اس دن وجوہ یوم عظن خاشیہ بہت سے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے عاملتن کام کرنے والے ہوں گے ناصبا تھکے ہوئے ہوں گے چہروں پر رسوائی ہوگی تسلا نارن حامیہ یہ داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو تھڑک رہی ہوگی دہک رہی ہوگی تسخامن عین آنیا ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا ایسے چشمے سے پانی جو ابل رہا ہوگا لئی صلاحم تعام جہنم میں کوئی کھانا نہیں ہوگا جہنمیوں کے لیے من زرعی بگر کانٹے دار کوئی چیز کھلائی جائے گی لا یسمن کوئی اس سے موٹاپا نہیں ہوگا ولا یغنی من جو اور نہ ہی وہ بھوک سے کوئی فائدہ دے سکے گی وجوہ یوم اذن ناغمہ بہت سے چہرے قیامت کے حساب کے دن تر و تازہ خوش و خرم ہوں گے یعنی ایمان والے لسا یہ راضیہ وہ اپنے کیے پر خوش ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے فی جنت عالیہ اونچے اونچے محلات میں ہوں گے لا تسم و فی ہاں لاغیہ اس میں کوئی فضول بات جنتی نہیں سنیں گے فی ہاں آئین جاریہ جنت میں چشمے بھی جاری ہوں گے فی ہاں سروروم مرفوع اونچے اونچے تخت لگے ہوں گے وہ اقواب موضوع ان کے سامنے سلیقے سے پیالے رکھے ہوں گے پانی شربت پینے کے وہ نمار کو مصفوفہ اور ڈھنگ کے ساتھ تکیے لگائے گئے ہوں گے وہ ذرا بھی مبسوسہ اچھی اچھی قالینیں بچھائی جا چکی ہوں گی یہ تو آخرت کا منظر دنیا میں اللہ تعالیٰ دعوت فکر دیتے ہیں افلا ضرون الابل کئی فخل قط کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پکے گھاٹ دیے گئے زمین پر ویل العرض کئی فصوت حت زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھایا گیا اے نبی آپ نصیحت کریں ان نمان تو مذکر آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے لستا علیہم بمسیطر آپ ان کے اوپر یوں نگران نہیں ہیں کہ ہر حال میں یہ لوگ ہدایت پہ آئیں اللہ طلّہ و کفر مگر یہ کہ جس شخص نے منہ موڑا آپ کی بات نہیں سنی اور کفر اختیار کیا فیو عزب اللہ بال الکبر اللہ تعالیٰ اسے کافر کو بڑا عذاب بھی دے گا بس ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹنا ہے سم ان علینا حساب پھر ہمارے اوپر ہی سب کا حساب ہے کل کے سبق میں سورہ بروج میں بات ہو رہی تھی کہ وہ جو لڑکا تھا جس نے علم سیکھا اس میں اعظم سیکھا تھا اور وہ وہی بسم اللہ ہے رب الغلام اس طرح کی بات کہتا تھا تو وہ کام ہو جاتا تھا جب لوگ اس کو مارنا چاہتے <clears throat> بادشاہ نے اس کو مارنا چاہا تو وہ جو ساتھ بھیجتا تھا بندے وہ مر جاتے تھے یہ بچہ بچ جاتا تھا جیسے اس نے پہاڑ پر بھیجا <clears throat> وہ مر گئے یہ محفوظ واپس آیا پھر جب سمندر میں بھیجا تو وہ جو اس کو لے کر گئے وہ مر گئے اور یہ محفوظ واپس آ گیا بہرحال بادشاہ ہر طریقے سے اس کو ختم کرنے کا پروگرام رکھتا تھا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں یوں مروں گا کہ میرے تیر کے اوپر میرے رب کا نام لے کے مجھے مارو میں مر جاؤں گا وہ تیر دیا اس نے ان کو اور بتایا کہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر مجھے مارو چنانچہ یہ بچہ جب شہید ہوا اور یہ سارے منظر لوگ دیکھ رہے تھے تو ایمان لے آئے جب یہ ایمان لے آئے لوگ بادشاہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ ایمان نہ لائیں اور اس پروگرام کی وجہ سے لوگ ڈر جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے وہ جو نابینے کو اس کی دعا سے اللہ نے شفا دی اس کو بھی بادشاہ قتل کرا چکا تھا اور اس سے پہلے جو ایک اور مریض تھا اس کو بھی اس بچے کے دم سے اللہ نے شفا عطا کر دی تھی ان کو بھی مروا چکا تھا راہب کو بھی مروا چکا تھا بادشاہ اس لڑکے کو دھمکی دے رہا تھا کہ تم باز آ جاؤ اور اس کو ہر حربہ مروانے کا کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہو رہا تھا اللہ کا امر ایسا ہے اس نے جب بتایا کہ مجھے اپنے تیر کے ساتھ مارو تو بچہ شہید ہو گیا بادشاہ کی مرضی یہ تھی کہ لوگ سارے جو اس کے قریب جا رہے ہیں وہ ڈر کے دور ہو جائیں گے تو جتنے لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے جو بادشاہ کے بھی ماننے والے تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے بادشاہ زیادہ پریشان ہو گیا تو وہی بات ہے وہ مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین ایک انسان کی سوچ تدبیر ہے اور اس کی بادشاہی ہے وہ کہاں تک کیا کر سکتا ہے اور ایک اللہ کی ذات بھی ہے جو سارے نظام کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کہاں تک کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دنیا ساری امتحان ہی ہے اور ہر کسی کے لیے امتحان ہے تو وہ سارے جب مسلمان ہو گئے اس کا ذکر قرآن مجید نے یہاں کیا قتل اصحاب الاخدود اس نے پھر خندقیں کھدوائیں اور خندقوں میں آگ لگائی اور جتنے لوگ ایمان والے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالا جاتا رہا انارزاد الوقود بہت سخت آگ تھی عزم علیہ قعود بادشاہ کے بندے تماشا دیکھ رہے تھے ایمان والوں کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا حدیث میں ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہے <clears throat> باقی سارے بس آگ میں جانا سب نے قبول کر لیا لیکن ایمان سے پھرنا قبول نہیں کیا یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے اور قدر تو ان لوگوں کے پاس ہے نا ہمیں تو مروسی ملا ہے اس لیے قدر جو وراثت میں چیز ملتی ہے قدر نہیں ہوتی بہرحال <clears throat> جب وہ ایمان والوں کو ڈالتا گیا وہ ڈلتے گئے بھائی ایمان نہیں چھوڑتے اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک واقعہ دیکھا ہے ایمان کا نا ایک واقعہ دیکھا ہے کہ بچے نے یوں کہا تو وہ مرا تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بچے کا مذہب حق ہے ہمارا بچے کے مذہب کے اوپر ایمان ہے اتنی دیر میں ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوا کہ آگ میں جانا قبول کر لیا اور ایمان سے اپنے آپ کو نہیں پھیرا تو وہ ڈالنے لگ گیا ایمان والوں کو جب ایمان والوں کو اس نے ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک بچہ تھا ایک خاتون کے نومولود گودی میں تو وہ تھوڑی سی ہچکچا رہی تھی کہ میں اپنے بچے سمیت کیسے آگ میں کودوں گی میرے سامنے میرا بچہ کیسے مطلب آگ میں جلے گا وہ برداشت زہر ماں نہیں کر سکتی تو اس بچے کو اللہ نے گویائی عطا کی یا اما اس بری تخ سہی فن ورائے کی الجنہ یہ معجزہ تھا اور میرا وہ بیان جو علامہ سیوتی نے لکھا ہے کہ گیارہ بچے ہیں جو نومولودی میں بولے ہیں جس میں عرطی صلی السلام ہیں وہ شاہد اشاہد موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والے وہ جریج کا وہ بچہ جو ایک راہب کا مسئلہ بن گیا تھا بہرحال ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے ایک بچی وہ بھی ہے جو فرعون نے کڑا میں ڈالا تھا تو اس نے بھی اپنی امی کو گفتگو کر کے سمجھایا تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے آگ میں چلے جائیں گے اس بچے نے بھی یہ کہا کہ امی جی بظاہر یہ آگ نظر آ رہی ہے حقیقت میں یہ آگ نہیں ایمان والوں کے لیے جنت ہے یہ ناچ پھر امی اس میں چلی گئی یہ تو واقعہ ہوا ایمان والوں کو اللہ نے شہادت نصیب فرمائی اور قرآن نے اتنا قیمتی اصول یہاں بیان کیا ہے فرمایا یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے ومان اکم وومن ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا جنہیں آگ میں ڈالا گیا قصور صرف یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لائے تھے اس قصور کے جرم میں اس غلطی میں ان کو آگ میں ڈالا جاتا رہا بہرحال ایک اللہ کا نظام ہے اور اصل تو آخرت ہے شہادت تو اونچی چیز ہے کہ بغیر حساب کتاب کے ورنہ تو بندہ کیسے حساب سوال و جواب کرے گا شہید کا سب سے اونچا مقام یہ ہے اس سے حساب و کتاب نہیں ہے یہ بات تو ہو گئی <clears throat> وہ جو لوگ تماشے گیر تھے ایمان والے سب جل گئے بظاہر جیسے نظر آ رہا تھا حقیقت میں تو گئے وہ مقام الجین میں اس کے بعد آگ کافروں کے پیچھے لگی اور ان کو جلانے لگ گئی ان کے گھر جلانے لگ گئی اور یہ کافر بھاگنے لگ گئے ارد گرد آگے پیچھے جدھر یہ جائیں ادھر پیچھے آگ جب تک کہ ان کو تباہ نہیں کیا اس وقت تک وہ آگ بجھی نہیں اللہ کا امتحان اسی میں آگے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے جو کافر ہیں وہ ناکام ہیں یہاں پر اس صورت میں فرمایا ان نبت شربے کا لشدید آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے واقعتاً سخت ہے اور اللہ ڈھیل دیتا ہے ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ انسان توبہ کر لے قرآن کی آیت ہے ما یفعل اللہ و بذاب ان شکر تم آمن تم وکان اللہ شاکرن علیما اللہ خوش نہیں ہے تمہیں عذاب دینے پر اللہ یہ چاہتا ہے تم اپنے گناہوں کی توبہ کر لو اس لیے ڈھیل دیتا ہے لیکن اللہ نے یہاں فرمایا ان بدش رب کل شدید آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے فوراً آگی آیت میں فرمایا وہ الغفور الودود وہ مغفرت کرنے والا محبت کرنے والا بھی ہے یعنی پکڑ کے لفظ سے کہیں لوگ بہت زیادہ نہ ڈر جائیں یہ پکڑ آخرت کے لحاظ سے ہے اصل تو بعض دفعہ دنیا میں جو پکڑ ہوتی ہے وہ تمبی ہوتی ہے تو اصل تو اللہ کی صفت ہے مغفرت اور وہ محبت والا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ستر ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ اللہ کی محبت ہے اور زیادہ کی کوئی یاد نہیں یہ کل کے سبق کی بات تھی سورہ بروج کی آج کے سبق ہے سورہ طارق طارق <clears throat> چھپ کر آنے والا مراد ستارہ ان نجم ثاقب ہے اس میں دو باتیں یہاں پر بیان ہوئیں ایک تو یہ کہ ہر انسان کے ساتھ حافظ کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں جو کچھ انسان عمل کر رہا ہے اور حافظ سے مراد محاف حفاظت کرنے والے فرشتے بھی حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین سو ساٹھ فرشتے ہر انسان کے ساتھ اس کے ہر ہر جوڑ کی حفاظت کے طور پر مقرر ہیں ورنہ تو جنات اور یہ چیزیں انسان شیطان اس کو ختم کر دیں اور صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے سات فرشتے صرف آنکھوں کی حفاظت کے لیے انسان گرے یا یوں ہو تو آنکھ کے بچ جائے کہ آنکھ اصل چیز ہے بہرحال میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تلاوت سے ذکر اذکار سے ان چیزوں سے پھر اور زیادہ فرشتے انسان کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں بعض حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی ہر ایت اور ہر لفظ کے ساتھ فرشتے الگ الگ ہیں جو جس عید کا جس سبق کا زیادہ ورد کرتا ہے اس لحاظ سے وہ فرشتے اس سے مقرر ہوتے ہیں اللہ نے دعوت فکر دی ہے کہ انسان سوچے پیدا کیسے ہوا اور پھر اس کے بعد تکبر وغیرہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے تکبر کیسے کرے کس قطرہ ناپاک سے پیدا کیا گیا ہے دوسری صورت سورہ اعلیٰ سب سے پہلے حکم ہوا سب بحسم رب کل اعلیٰ اے مخاطب آپ اپنے رب کو خوب یاد کریں جو بھی ذکر کا لفظ ہے سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر جو بھی تسبیحات ہیں سب فائدے مند ہیں اور انسان کو عادت بنانی چاہیے پہلے عادت جب ہو جائے گی نا اس کے بعد جب عادت کے بعد انسان کو ایسی ایک کیفیت اور مقام روحانی حاصل ہوتا ہے کہ بظاہر وہ کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن دل اس کا پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو یہ مشق میں کرا سکتا ہوں کہ آپ بے شک یوں سن رہے ہیں اور ابھی بھی آپ اپنے دل کی طرف توجہ کر کے اس کو ذکر پر جاری کریں وہ الگ ذکر کر رہے گا اور آپ ادھر سے آپ باتیں سن بھی رہے ہیں بہرحال ایک شروع میں تو ایک جیسے بچوں کو نماز کی عادت ڈالی جاتی ہے تو سختی کی کی جاتی ہے اور بعد میں اس بچے کی فطرت بن جاتی ہے کہ نماز نہیں پڑھے تو پریشان ہوتا ہے جیسے بعض بندے نماز میں سست ہوتے ہیں جب عادی ہو جاتے ہیں پھر جب رہ جائے تو پریشان ہوتے ہیں تو شروع میں ہر کام پر مشق اور مجاہدہ ہوتا ہے اور بعد میں وہ انسان کی فطرت بن جاتی ہے فطرت بن کیا جاتی ہے وہی پرانی فطرت دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے حدیث میں تو آتا ہے نا کہ یولد وال الفطرا بچہ تو پیدا ہی فطرت اسلام پر ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں جس کے نصیب میں ہے نصیحت اس کو فائدہ دے گی اور بدبخت ہے جو وہ نصیحت سے دور ہوگا جو نصیحت کی باتیں ہم اس قرآن مجید میں کر رہے ہیں ایسی ہی نصیحت کی باتیں پہلے کتابوں میں بھی ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ آخرت کو سمجھتا ہے پھر اس کے لیے تیاری نہیں کرتا اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھا رہا ہے اپنی موت کی فکر نہیں ہے اس طرح کی نصیحت کی باتیں پہلی کتابوں میں بھی آئیں آخری صورت جو سورہ غاشیہ بیان ہوئی ہے اس کے اندر شروع میں جہنمیوں کا ذکر ہے کہ یوں کھانا ہوگا یوں پانی ہوگا چہرے ان کے رسوا ہوں گے جنتیوں کا ذکر ہے کہ وہ تر و تازہ چہرے انسان کا چہرہ ہر چیز کا ترجمان ہوتا ہے کہ جب وہ خوش بھی ہو تو چہرے پہ اس کی خوشی کے اثرات آتے ہیں جب نیک متقی شخص ہو تو چہرے کے اوپر اس کی رونق آتی ہے اور وہ ایک خاص رونق ہے اور وہ ایمان کا پتہ بتاتی ہے کہ یہ شخص ایمان والا ہے آخرت کے لحاظ سے ایمان والوں کے چہرے خوب تر و تازہ ہوں گے فرمایا ہر طرح کے قالینیں اور جنتیوں کے لیے وغیرہ یہ سب تکیے بچھے ہوں گے قرآن نے دعوت فکر دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کیسے پیدا کیا گیا ہے کتنی بڑی چیز ہے سواری کے لیے ہے بہت سارے جانور رات کو سفر کرنے میں انہیں مشکل ہوتی ہے اونٹ رات کو سفر کرنے میں خوش ہوتا ہے پھر عرب صحراؤں میں پانی ہوتا ہی نہیں بارشیں ہوتی تھیں پانی ہو جاتا ہے آٹھ دن کے پانی کا صاف ستھرا مشکیزہ اللہ نے اونٹ کے اندر رکھا ہے وہ خود تھوڑا تھوڑا پیتا رہتا ہے اور بعض دفعہ قافلے جب بہت دور نکل جاتے پانی ختم ہو جاتا تو ایک آدھ اونٹ کو ذبح کر لیتے تھے کہ چلو گوشت بھی کھا لیں گے اور پانی بھی پی لیں گے اور اس کے مشکیزے میں جو پانی اللہ پاک نے رکھا ہے ذرہ برابر بھی تعفن اور بدبو نہیں ہوتی بالکل صاف ستھرا پانی ہے تو اونٹ کو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا زمین کیسے بچھائی آسمان کیسے بلند کیا پہاڑ وغیرہ ہمارے پیغمبر کی نصیحت کو مانو دنیا آخرت کے لحاظ سے کامیابی ہے ورنہ سخت عذاب ہوگا اللہ سمجھ نصیب